یا دسترخان کسی شخص کے پاس بطور سالن صرف پیاز تھا دیگر کوئی سامان نہیں تھا کسی بکواسی نے اسے مشورہ دیا کہ شاہی لنگر جو جاری ہے وہاں سے سالن لے آؤ مانگنے میں شرم نہ کرو شرم کرنے والا بھوکا مرتا ہے یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور وہ فوراً جانے کے لیے تیار ہوا اور اچکن پہن کر چلا گیا وہاں بھیڑ میں اس کی اچکن پھٹ گئی اور ہاتھ ٹوٹ گیا وہ روتا ہوا واپس آیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا یہ مصیبت تو میں نے خود مول لی ہے کوئی اس کا کیا علاج کرے حریض آدمی ہمیشہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے میں تو آج کے بعد کبھی گھر سے نہیں نکلوں گا جو روکھی سوکی ہوگی کھا کر گزارا کروں گا مگر کسی غیر سے توقع نہیں رکھوں گا اپنی محنت مشقت سے اگر جو کی روٹی بھی مل جائے وہ پرائے دسترخوان کے شرمال سے بہتر ہوتا ہے پیاز کے ساتھ جو کی روٹی کھانا پرائے دسترخوان پر گوشت اور قورمہ کھانے سے بہتر ہے رازق صرف اللہ ہے کسی شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا جب وہ دانت نکالنے لگا تو اسے بڑی فکر ہوئی کہ میں اسے کہاں سے لا کر کھلاؤں گا یہ بھی مناسب نہیں کس معصوم کو چھوڑ کر کہیں بھاگ جاؤں اس نے اپنی پریشانی کا بیوی سے اظہار کیا تو اس نے خوب جواب دیا کہ یہ شیطانی خطرہ تیرے دل میں کیوں سمایا جس نے اسے دانت دیے ہیں وہی روٹی دے گا وہ رازق مضبوط قوتوں کا مالک ہے وہ اس کی روزی کا سامان خود کرے گا تجھے اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے جو ماں کے پیٹ میں بچے کی تصویر بنا سکتا ہے وہاں کی عمر کو دراز اور روزی کو فراخ بھی کر سکتا ہے کوئی آقا اگر غلام خرید کر لائے تو اس کی تمام ضروریات کا کفیل ہوتا ہے پھر جس خدا نے اسے پیدا کیا ہو اس کی ضروریات کو کیسے بھلا دے گا تجھے تو اپنے خدا پر اتنا بھی بھروسہ نہیں جتنا غلام کو عقا پر ہوتا ہے اولاد کے اخراجات کی فکر سے باپ کو منصوبہ بندی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی گھر چھوڑ کر بھاگنا چاہیے کیونکہ جس ذات نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان کی روزی کا انتظام بھی خود ہی کرے گا کفن جمشید بادشاہ کی ایک نازنین محبوبہ مر گئی تو اس نے اس کو ریشمی کفن پہنایا کچھ عرصہ بعد وہ اس کی گری ہوئی قبر پر گیا تو کیا دیکھا کہ کیڑوں نے اس کفن کو چٹ کر لیا ہے کوئی گویا گا رہا تھا اس کے دو شیروں نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم مر جائیں گے ہمارے بعد بہتر پھول اگتے اور للازار کھلتے رہیں گے ساون چھیٹ اور ماں کے مہینے بھی آتے رہیں گے مگر ہم مٹی بن چکے ہوں گے اور ہماری مٹی سے لوگ اینٹیں پات لیں گے مرنے کے بعد انسان مٹی سے مل کر بالکل مٹی ہو جاتا ہے مردے کا کفن معمولی ہو یا ریشمی قبر دونوں کو تار تار کر دیتی ہے اور مردے کو کیڑے کھا جاتے ہیں اس لیے نیک اعمال سے اس کا صدباب کرنا چاہیے علاج ایک مومر آدمی چیختا چلاتا طبیب کے پاس پہنچا اس کے چیخنے چلانے سے ایسا لگتا تھا جیسے یہ ابھی مر جائے گا کہنے لگا حکیم صاحب میری نبز دیکھو میرے پاؤں حرکت نہیں کرتے ایک قدم بھی جایا نہیں جاتا یعنی میرا جسم ایسا سن اور بحث ہو چکا ہے جیسے کوئی شخص دلدل میں پھنس گیا ہو اس نے کہا تو مرنے کی تیاری کر کیونکہ تیری بیماری بڑھاپا ہے جو لا علاج مرض ہے بڑھاپے کا علاج موت کے سوا کچھ نہیں اس لیے بوڑھے آدمی کو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے اور گزرے ہوئے دنوں کے گناہوں کے لیے معافی مانگنی چاہیے چغل خوری حضرت شیخ سعدی مدرسے نظامیہ بودات میں زیر تعلیم تھے جہاں ان کا وظیفہ لگا ہوا تھا اور رات دن پڑھنے پڑھانے کے سوا کوئی کام نہ تھا کہتے ہیں کہ میں نے استاد سے شکایت کی کہ فلاں طالب علم مجھ سے حسد رکھتا ہے کیونکہ میں جب تکرار حدیث میں اس کے معنی و مطالب بیان کرتا ہوں تو اس کے پیٹ میں بل پڑ جاتا ہے استاد نے یہ بات سن کر برہمی اور نگاواری کا اظہار کیا اور تعجب سے فرمایا تجھے دوست کا حسد تو پسند نہیں آتا پر یہ بتا کہ تجھے یہ کس نے کہا کہ غیبت کرنا بہت بڑی نیکی ہے وہ اگر حسد کی وجہ سے دوزخ میں جائے تو تو چولی کی وجہ سے وہاں پہنچے گا جو شخص کسی بدکار کی بدگوئی کرتا ہے گویا وہ چغل خوری کی وجہ سے اس کے پیچھے جہنم میں جانا چاہتا ہے اپنے سے کمتر کو دیکھو ایک تھکا ہرا مسافر رو رو کے کہہ رہا تھا کہ اس جنگ میں مجھ سے زیادہ مسکین اور لاچار کوئی نہیں بوجھ میں دبے ہوئے گدے نے یہ بات سنی تو کہا بدتمیز آسمان کے ظلم سے روتا ہے تجھے تو شکر الہی بجا لانا چاہیے کہ اگرچہ تجھے سواری کے لیے گدا نہیں ملا لیکن تجھے گدہ بھی تو نہیں بنایا جس پر کوئی اور سوار ہو سکے اپنے سے کمتر حالت والے کو دیکھ کر خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس جیسا نہیں کیا محبت خوبصورتی نہیں دیکھتی بڑے بوڑھوں سے سنا ہے کہ شراز میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا جس نے کئی بادشاہوں کے زمانے دیکھے تھے اور عمر و بنی بانی شراز کے زمانے میں پیدا ہوا تھا وہ خود تو بوڑھا تھا مگر اس کا ایک خوبصورت بیٹا تھا کہ سرو جیسے قد پر سیب لگا ہوا ہے لوگ چونکے اس کی خوبصورتی پر مرتے تھے اس لیے بوڑھے نے مناسب سمجھا کہ اس کا سر منوا دے تاکہ لوگوں کو رغبت کم ہو زنگی سے نا امید بوڑھے نے پرانے استرے سے اس کا سر ایسے مونڈا کہ ید بیزا کی طرح چمکنے لگا پتھر سے پیدا ہونے والے لوہے کے استرے نے اس خوبرو کے بال مونٹ کر اس کے سر کو مایوب کر دیا لیکن استرے کو بھی فوراً سزا مل گئی کہ فراغت کے بعد اس کے پھل کو موڑ کر اس کے پیٹ میں دھر دیا گیا یعنی استرے کو بند ہونا پڑا ستار کی طرح مہرو کا سر آگے کو جھکا ہوا تھا اور بال سامنے بکھرے پڑے تھے اس لڑکی کا ایک عاشق تھا جسے اس حادثے کا بڑا صدمہ ہوا اور وہ اس کی آنکھوں کی طرح پریشان ہو گیا کسی ناسی نے اسے سمجھایا کہ بہتر ہے جو رو جپا برداشت کر چکے ہو اب اس قصے کو چھوڑو اور باطل کے خیال سے مو موڑو اب اس کی محبت سے کیا لینا کینچی نے جس کی شکل و صورت بگاڑ دی ہو یہ بات سن کر عاشق صادق نے ایک چیخ ماری کہ اہ چکنی تو بلحوس کیا کرتے ہیں اور میری محبت حوث سے پاک ہے محبوب خوشتبہ اور خبرو ہونا چاہیے اس کے سر پر بال ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میری جان اس کی محبت میں بسی ہوئی ہے یا نہیں کہ دل صرف اس کی زلفوں پر فریستا ہے چہرہ خوبصورت ہو تو بال کٹ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ بال پھر اگائیں گے دیکھو انگور کی بیل بھی ہمیشہ پھل نہیں دیتی کبھی پھل دیتی ہے کبھی خیزان سے اس کے پتے جڑ جاتے ہیں جو بہار میں پھر نکل آتے ہیں محبت دیکھنے دکھانے کی چیز نہیں محبت خوبصورتی بدصورتی نہیں دیکھا کرتی محبت تو دل وابستگی کا نام ہے جس سے ہو جائے کھلیاں تباہ نہ کر کسی شخص نے غلے کے موسم میں سالم بھر کا غلہ ایک جگہ جمع کر لیا اور مطمئن ہو کر بیٹھ گیا بے فکری کی وجہ سے اس کو الٹی سیدھی باتیں سوجنے لگی کھانے پینے کو فراغت سے ملا تو عیش و عشرت کی ضرورت محسوس ہوئی ایک رات مست ہو کر آگ جلائی تو اس کا سارا سازو سامان اور غلے کا ڈیر جل گیا وہ اگلے دن پھر سٹے چننے لگا کیونکہ پہلا اندوختہ سب کچھ تباہ ہو گیا تھا اس کو حیران و پریشان دیکھ کر ایک شخص اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے لگا کہ اگر تو ایسی بدبختی سے بچنا چاہتا ہے تو نشہ پی کر بدہواسی میں اپنا اندوختہ جلانا جس کی عمر بدکاریوں میں گزر گئی گویا اس نے اپنے ہاتھوں سے کھلیاں کو آگ لگا دی یعنی اس کی زندگی کا کھلیاں تباہ ہو گیا اپنا کھلبڑا جلا دینے کے بعد سٹے چننا کتنے شرم کی بات ہے میرے پیارے دین کا بیج کاشت کر بددین بن کر نیک نامی کا کھلیاں تباہ نہ کر لباس اور رتبہ حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دن قاضی کی عدالت میں کسی علمی مسئلے پر بحث ہو رہی تھی اس دوران ایک خستہ حال درویش داخل ہوا اور موضوع مقام پر بیٹھ گیا حاضرین مجلس نے اس کی ظاہر کی حالت دے کر اسے بالکل معمولی حیثیت کا آدمی خیال کیا اور وہاں سے اٹھا کر جوتوں کے قریب بیٹھا دیا درویش اس بات سے غمزدہ ہوا لیکن خاموش رہا بحث کسی بہت ہی اہم مسئلے پر ہو رہی تھی اور اتفاق ایسا تھا کہ کوئی بھی اس مسئلے کو مناسب طور پر حل کرنے میں کامیاب نہ ہو رہا تھا وہ غصے میں ایک دوسرے کو لاجواب کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کی گردنوں کی رگیں پھولی ہوئی تھی اور منہ سے جھاگ اڑ رہا تھا درویش خاموش بیٹھا کچھ دیر ان کا یہ دنگل دیکھتا رہا پھر بلند آواز میں بولا حضرات اگر اجازت ہو تو میں اس بارے میں کچھ عرض کروں قاضی نے فوراً اجازت دے دی اور درویش نے شرین گفتاری اور استدلال کے ساتھ ایسی آسانی سے وہ مسئلہ حل کر دیا کہ سب حیران رہ گئے اب حاضری نے مجلس کو اندازہ ہوا کہ چھتلوں میں لپٹا ہوا یہ شخص تو بڑا عالم ہے قاضی فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے سر سے دستار اتار کر اسے پیش کرتے ہوئے بولا افسوس ہے کہ پہلے آپ کے علمی مرتبے سے آگاہی حاصل نہ ہو سکی حقیقت تو یہ ہے کہ اس دستار کے حقدار آپ زیادہ ہیں درویش نے دستار لینے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا کہ اس غرور کی پوٹلی کو ہرگز اپنے سر پر نہ رکھوں گا یاد رکھو انسان کا رتبہ بہتر لباس سے نہیں بہتر علم سے زیادہ ہوتا ہے کوئی شخص صرف سر بڑا ہونے سے عالم نہیں بن جاتا سب سے بڑا سر تو کھدو کا ہوتا ہے لوگوں کی پرواہ نہ کرو شیخ سعدی اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ مصر میں ایک غلام بڑا حیا دار تھا شرم کی وجہ سے اس کی گردن ہمیشہ جھکی ہوتی تھی ایک شخص نے مجھے کہا کہ یہ لڑکا بڑا بے عقل اور بے ہوش ہے ذرا اس کی گوش مالی کر کے اسے چست بناؤ چنانچہ میں نے ایک رات اس لڑکے کو ذرا ڈانٹا کہ تو وہی شخص اب یوں کہنے لگا کہ بیچارے کو جھڑک جھڑک کر مار ڈالا لوگوں کی زبان سے تو خدا اور رسول نہیں بچ سکے میں اور تو کس شمار میں ہیں لہٰذا ان کی مطلق برباد نہ کرو اور اپنا کام کرتے رہو جان بچ گئی تو مصائب کی ماری کسی بڑھیا کے گھر ایک بلی رہتی تھی جسے بچے کھچے ٹکڑے مل جاتے تھے ایک دن وہ ترمال کھانے کے لیے اسیر شہر کے مہمان خانے میں جان نکلی وہاں کے نگرانوں نے اسے تیر کا نشانہ بنایا زخمی ہو کر وہاں سے بھاگی جبکہ ہڈیوں تک سے خون بہہ رہا تھا وہ بھاگتی ہوئی کہتی جا رہی تھی اگر آج میری جان بچ گئی تو میں چوہے کھا کر گزارا کر لوں گا پر بڑیا کا ویرانہ نہیں چھوڑوں گی تما انسان کو مبتلا مصیبت کرتا ہے اس لیے تما چھوڑ کر اپنے ساگ پات پر گزارا کر لینا زیادہ بہتر ہے خاموشی ایک شخص جھگڑے میں بڑی بکواس بازی کی تو مد مقابل نے اس کا گریبان پھاڑ ڈالا مکے کھا کے گریبان پھڑوا کے بیٹھا رو رہا تھا کہ ایک دیدہ شخص اسے دیکھ کر کہا او خود پرست آدمی اگر تیرا منہ گنچے کی طرف بند رہتا تو پھول کی طرح تیرا پیرہن نہ پھٹتا یعنی تیری زبان نے تجھے رسوا کر دیا تیری بکواس بازی نے تیری یہ درگت بنائی ہے انسان زبان مار کے اپنے لیے مصیبت مول لیتا ہے اگر وہ چپ رہے تو کئی آفتوں سے بچ جائے درویشی اور بادشاہی ایک بے اولاد بادشاہ جب مرنے لگا تو کسی درویش گوشن نشین کو اپنا جان نشین بنا گیا اس درویش نے جب مالو دولت اور جاہو حشمت کا مزہ چکھا تو سب درویشی بھول گئی اور پکا دنیا دار بن گیا آس پاس کے بادشاہوں پر فوج کشی کرنے لگا بڑے بڑے بہادر اس سے کانپنے لگے اس کا حوصلہ اتنا بڑھا کہ جنگجو بہادروں اور سرماؤں کو بھی للکارنے لگا متفرق طور پر کئی دشمنوں نے اس کو زہر کر لیا اور ان کی فوج تباہ کر دی لیکن وہ جمع ہو کر ایک دوسرے کے حلیف بن کر پھر مقابلے میں آ گئے اسے یک بارگی حملہ کر کے اس کا محاصرہ کر لیا اور اس کے قلعے پر پتھروں اور تیروں کی بوچھاڑ کرنے لگے وہاں کوئی اللہ کا ولی بھی رہتا تھا اس کے پاس اس نے پیغام بھیجا کہ میں لڑائی سے تنگ آ گیا ہوں دشمن مجھے تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اس لیے دعا کی مدد فرماؤ اللہ تعالیٰ ان کا شرازہ بھی کھیر دے ورنہ بچنے کی کوئی سبیل نہیں بلی اللہ نے ہنس کر کہا کہ تو اگر پہلے کی طرح آدھی روٹی پر کفایت کرتا رہتا اور بادشاہی کی حوث نہ کرتا تو آج تجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اس حکایت کا مطلب یہ ہے کہ سلامتی اور بے فکری درویشی میں ہے بادشاہی میں نہیں غیبت اور بدگوئی حلال نہیں کوئی صوفی مذاق میں ایک لڑکے سے ہنسنے لگا دوسرے درویشوں نے ایسی ہنسی کو بدکاری پر محمول کر کے چمی گویاں شروع کر دیں کہ اس لڑکے سے اس کی نیت خراب ہے یہ بات چلتی چلتی ایک سمجھدار صاحب نظر تک پہنچی تو اس نے کہا اپنے صوفی بھائی کا پردہ چاک نہ کرو اگر مزاق حرام ہے تو غیبت اور بدگوئی بھی حلال نہیں اپنے ہم جماعت لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا چاہیے کیونکہ اس کی تشہیر کرنا دراصل اپنے گروہ کو ننگا کرنا ہے پرہزگاری ایک فقیر نے کسی نشمس درویش کو گرتے ہوئے دیکھا تو اپنی ظاہرداری پر مغرور ہو گیا تکبر کی وجہ سے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہ کیا وہ مدھوش فقیر سر اٹھا کے کہنے لگا اے پیر مرد اگر خدا نے تجھے انعام دیا ہے تو اس کا شکریہ ادا کر تکبر کرنے والوں کو محرومی کے سوا کچھ نہیں ملتا جیسے شیطان تکبر سے مردود ہوا کسی کو گرفتار دیکھ کر ہنسنا نہیں چاہیے خدا نخواستہ کل تم خود اس میں گرفتار ہو جاؤ یہ این ممکن ہے کہ کل تو بھی میری طرح نشے سے بدمست ہو کر گر پڑے اور لوگ تجھ پر ہنسیں کسی گنہگار کو دیکھ کر اپنی پرہیزگاری پر مغرور نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تجھے پرہیزگاری کی توفیق بھی خدا نے دی ہے اور فاسق پر پرہیزگاری کا دروازہ بھی اسی نے بند کیا ہے اور وہ اس کے برعکس بھی کر سکتا ہے بہشت ایک شخص مٹی کے گارے میں بھرا ہوا مسجد میں آ گیا اور متعجب تھا کہ میرے جیسا گنہگار علودہ دامن مسجد میں کیسے آ گیا ایک نمازی نے اسے جھڑک دیا کہ مسجد میں تو آ گیا ہے ذرا اپنی شکل اور لباس تو دیکھ لے کیا یہ مسجد کے قابل ہے یہ بات سن کر میرے دل کو چوٹ لگی کہ جب مٹی سے آلودہ آدمی مسجد میں آنے کے قابل نہیں تو بہشت بری تو اس سے بھی زیادہ پاک جگہ ہے وہاں گنہگاروں اور تر دامنوں کو کون گھسنے دے گا تحمل اور درگزر کچھ عابد و زاہد مسجد میں بیٹھے عبادت کر رہے تھے کہ اچانک ملک کا شہزادہ وہاں چلا آیا وہ اس وقت شراب کے نشے میں چور تھا اس نے آتے ہی عبادت گزاروں کو برا بلا کہنا شروع کیا اور ہر شخص کی توہین کی شہزادہ وہاں سے چلا گیا تو ایک شخص نے اپنے مرشد سے کہا یہ بد کردار شخص تو اس قابل ہے کہ آپ اسے بد دعا دیں جس طرح اس نے آج خانہ خدا اور ہماری توہین کی ہے خدا جانے اور کتنے لوگوں سے کیا ہوگا مرید کی یہ بات سن کر مرشد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے لگا اے اللہ یہ شہزادہ تو بہت اچھا ہے اسے ہمیشہ اسودہ اور خوش رکھنا مرشد کی زبان سے یہ دعا سنی تو مرید بہت حیران ہوا اس نے کہا حضرت یہ تو عجیب بات ہے کیا آپ ایک فاسق و فاجی شخص کے حق میں اسودگی اور راحت کی دعا کر رہے ہیں مرشد نے جواب دیا خاموش رہ جو کچھ ہم جانتے ہیں تو نہیں جانتا اتفاق ایسا ہوا کہ مرشد کی یہ باتیں کسی طرح شہزادے کے کانوں تک بھی پہنچ گئی اور اس پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ اس نے اسی وقت میں نوشی سے توبہ کر لی اور اپنے ایک معتمد کو یہ پیغام دے کر مرشد کی خدمت میں بھیجا کہ اگر جناب تشریف لانے کی زحمت گوارہ کریں تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی مرشد نے دعوت قبول کر لی اور شہزادے پر یہ واضح کر دیا کہ زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ اس نے اختیار کیا ہے وہ موجب ہلاکت ہے شہزادے کا دل نصیحت قبول کرنے پر آمادہ تھا اس نے اسی وقت شرب نوشی اور گانے بجانے کے ساتھ توڑ دیے اور نئے کاروں کے طور طریقے اختیار کر لیے اب وہ اپنا سارا وقت عبادت میں گزارتا تھا پہلی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہ رہا سوتخور جہنم کا ایندھن کوئی سوتخور سیڑھیوں سے گر پڑا اور گرتے ہی اس کا دم مسافر ہو گیا اس کا بیٹا دن تک روتا رہا بلاخر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور دوستوں کی مجلسوں میں شرکت کرنا شروع کر دیا ایک رات باپ کو خواب میں دیکھا پوچھا حساب کتاب سے کیسے خلاصی ہوئی اس نے جواب دیا بیٹا کچھ نہ پوچھو میں سیڑھیوں سے زمین پر نہیں سیدھا جہنم میں گرا گویا مرتے ہی جہنم میں پہنچ گیا اب میں ہوں اور جہنم کے شعلے اس نے کہا بیٹا مجھ سے عبرت پکڑو میں ستخوری کرتا رہا ہوں تم ہرگز نہ کرنا حرم خوری کی وجہ سے انسان سیدھا جہنم میں جاتا ہے موت کی تیاری کرو ایک شخص مر گیا تو دوسرے آدمی نے اس کے غم میں گریبان پھاڑ لیا سمجھدار آدمی نے اس کا رونا دھونا اور کپڑے پھاڑنا دیکھ کر کہا کہ اگر مردے کے ہاتھ حرکت کر سکتے تو وہ تمہارے ظلم سے اپنا کفن پھاڑ لیتا اور کہتا تم میری موت کی وجہ سے اتنے پیچوتاب کیوں کھا رہے ہو میں ایک دن پہلے آ گیا ہوں تم ایک دن بعد میں آؤ گے میری موتی کو تو روتے ہو مگر اپنی موت بھلا رکھی ہے کہ کل تمہیں بھی یہ سفر درپیش ہونا ہے صاحب بصیرت آدمی جب مردے پر مٹی ڈالتا ہے تو وہ یہ سوچ کر اب دیدہ ہو جاتا ہے کہ کل میرے اوپر بھی مٹی ڈالی جائے گی اگر چھوٹا بچہ مر گیا تو اس کے غم میں کیا روتے ہو کہ وہ جیسا معصوم دنیا میں آیا تھا ویسا ہی معصوم یہاں سے چلا گیا فکر کی بات تو یہ ہے کہ تم پاک آ کر نہ پاک چلے جاؤ ورنہ بڑی شرمندگی ہوگی روح کے پرندے کو اعمال صالحہ کا پابند کر لو ورنہ جب یہ اڑ جائے گا تو کچھ بھی نہ ہو سکے گا جب تم کسی کی نماز جنازہ پڑھو تو سوچ لو کہ ایک دن تمہاری بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی موت سے کوئی شخص نہیں بچ سکتا اس لیے جب دوسروں کو دفناؤ تو سوچ لو کہ ایک دن ہمیں بھی یوں ہی دفنایا جائے گا مردوں کو رونے کی بجائے اپنی موت کی تیاری کرو بلاوا ہم چند نوجوان دوست ایک رات جوانی کی ترنگ اور نعمتوں کی خوشی میں راگ و رنگ کی محفل جمائے بیٹھے پھولوں کی طرح ہنسنے اور بلبل کی طرح گانے لگے اور اپنی آوازوں سے محلے میں شور برپا کر دیا ایک بوڑھا آدمی ہم سے ذرا دور بیٹھا تھا جس کے بال دن کی طرح سفید ہو چکے تھے وہ بالکل خاموش تھا اناپ کی طرح اس کے ہونٹ بند تھے ایک نوجوان نے اس سے کہا اے پیر مرد تو حسرت و افسوس میں کیوں وقت گنوا رہا ہے جب کہ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اور مسرتیں ہی مسرتیں ہیں تو بھی کھڑا ہو اور جوانوں کے ساتھ رقص میں شامل ہو اس نے گریبان سے سر نکالا اور نہایت بزرگانہ جواب دیا کہ باد صبا چلے تو جوان اور سرسبز درخت جھوما کرتے ہیں جو کی طرف دیکھو جب تک سرسبز ہوتے ہیں جھومتے اور لچکتے ہیں زردی آ جائے تو کٹ کر گر جاتے ہیں باد بہاری سے بید مشک پر پھل آتا ہے لیکن پرانے درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں ان پر بہار نہیں آتی میرے رخسار بھی شہید ہو گئے اب مجھے جوانوں کے ساتھ جمع منانا زیب نہیں دیتا ایش عشرت کے دسترخوان پر اب نوجوانوں کی باری ہے بوڑھے تو ان چیزوں سے مایوس ہو گئے جب جوانی گزر جائے پھر رنگ رلیاں چھوڑ کر تو وہ اس دفار میں مشغول ہو جانا چاہیے کیونکہ پتہ نہیں کہ کس وقت بلاوا آ جائے ہر طرف جلوہ ایک شخص ایک حسین و جمیل لڑکا دیکھا تو اس سے چڑھ گیا اور آتش عشق بھڑک اٹھی وہ اس سے متاثر ہو کر پسینہ پسینہ ہو گیا جیسے چیت کے مہینے میں پتوں پر شبنم گرتی ہے اچانک حکیم بقرات کا ادھر سے گزر ہوا اس نے پوچھا اس کو کیا ہوا کسی نے بتایا یہ آدمی بڑا اچھا متقی پرزگار ہے گناہوں کے قریب نہیں جاتا ترک دنیا اور قطع تعلقات کی وجہ سے ہمیشہ جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتا ہے ایک دل فریب لڑکے نے اس کا دل موہ لیا ہے اور یہ اس کے چکر میں پھنس گیا ہے لوگ اسے لغن تغن کرتے ہیں لیکن یہ رو رو کر کہتا ہے جانے بھی دو کوئی شخص مجبور بھی ہوتا ہے میں بھی بے سبب نہیں چیختا یہ لڑکا میرا دل کیا چھین سکتا ہے میرا دل تو اس ذات نے چھین لیا ہے جس نے اس کے نقش بنائے گویا میں اس کی شکل کے آئینے میں سا کی زیارت کرتا ہوں اس عمر رسیدہ اور تجربہ کار آدمی نے اس کی بات سن کر کہا اگرچہ تو نیکی اور پرسائی میں شہر افاق ہے لیکن اس واقعے کے بعد تجھے اپنی پاک دامنی ثابت کرنا بڑا مشکل ہے ہر شخص تیری توجہ کو باور نہیں کر سکتا کہنے والے کہیں گے کہ خالق حقیقی نے صرف یہی نقش تو نہیں بنایا جس نے تیرا دل چھین لیا اس کی اور بھی تو کاریگریاں ہیں مولود لڑکے کو دیکھ کر تو صفت حق سے اتنا متاثر کیوں نہیں ہوتا کیونکہ کاریگری میں بڑا چھوٹا برابر ہے اگر تیری نظر حقیقت پسند ہو تو تجھے اونٹ کی بناوٹ میں بھی وہی نظر آئے گی جو چین کے حسینوں میں آتی ہے اللہ تعالیٰ کی صنائیوں کا شمار نہیں ہر چیز میں اس کا جلوہ نظر آتا ہے خدا تو ہر چیز میں موجود ہے تو دیکھنے والی آنکھ سے دیکھ بھول پن شہ سادے فرماتے ہیں کہ مجھے بچپن کے ایک واقعہ یاد ہے خدا رحمت کرے والدہ محترمہ نے مجھے تختی کاپی اور سونے کی انگوٹھی خرید کر دی میں چونکہ انگوٹی کی قدر و قیمت نہیں جانتا تھا اس لیے ایک ٹھگ نے کھجور کے بدلے مجھ سے وہ انگوٹھی ہتھی لی بچے چونکہ انگوٹی کی قدر و قیمت سے واقف نہیں ہوتے اس لیے شیرینی دیکھ کر اسے انگوٹھی چھینی جا سکتی ہے غرور نہ کر دو شخص آپس کی مخالفت میں اس حد تک پہنچے ہوئے تھے کہ چیتے کی طرح ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچتے تھے ایک دوسرے کی شکل و صورت دیکھنے کے روادار نہ تھے ایک دوسرے کی نظروں سے بچنے کے لیے انہیں آسمان کے نیچے جگہ نہ ملتی تھی ان میں سے ایک کو موت نے آدھا بوچا اس کی زندگی کا پیمانہ چھلک گیا اس کی موت کو بہت خوشی ہوئی کافی عرصے بعد وہ اس کی قبر کے پاس سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ جس متکبر کے مکان پر سونے کی پالش ہوئی تھی آج اس کی قبر مٹی سے لپی ہوئی تھی غصے میں کر اس نے مرے ہوئے دشمن کی قبر کا تختہ اکھاڑ ڈالا دیکھا تو تاج پہننے والا سر ایک گھڑے میں پڑا ہوا تھا اس کی خوبصورت آنکھوں میں مٹی بھری ہوئی تھی وہ قبر کی جیل میں قید ہو چکا تھا اور اس کے جسم کو کیڑے مکوڑے کھا رہے تھے اس کا موٹا تازہ جسم پہلی رات کے چاند کی طرح دبلا ہو چکا تھا اس کا سروقت تنقید کی طرح باریک ہو گیا تھا اس کے پنجے اور ہتیلی کے جوڑ بالکل علیحدہ ہو چکے تھے یہ حالت زار دیکھ کر اس کا دل بھر آیا اس کے رونے سے قبر کی مٹی تر ہو گئی وہ اپنی کرتوتوں پر شرمندہ ہو گیا اور تلافی کے لیے اس نے حکم دیا کہ اس کی قبر پر لکھ دیا جائے کہ کوئی شخص کسی دشمن کی موت پر خوش نہ ہو کیونکہ وہ خود بھی زیادہ دن موت کے ہاتھوں سے بچ نہیں سکے گا اس کی یہ بات سن کر ایک خدا شناس آدمی کو رونا آ گیا کہنے لگا اے قادر مطلق خدا اگر تو نے اس کی بخشش نہ کی جس کی حالت زار پر دشمن بھی رو پڑا تو تیری رحمت پر بڑھتا تعجب ہوگا ہمارا جسم بھی کسی دن ایسا ہو جائے گا کہ اسے دیکھ کر دشمنوں کو بھی رحم آئے گا دو دن کی زندگی ہے کوئی نہیں جانتا موت کب آ جائے اس زندگی میں کسی چیز پر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے خوش اخلاقی ایک خوش اخلاق اور شرین زبان شخص شہد فروخت کرتا تھا اور اس دوہری شرینی کے باعث لوگ اس کے گرد یوں جمع ہوتے تھے جس طرح مکھیاں شہد پر اکھٹی ہو جاتی ہیں اس کا سارا شہد دیکھتے دیکھتے بک جاتا تھا حاسد اس کی خوشحالی اور مقبولیت کی وجہ سے انگاروں پر لوٹتے تھے اور ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح اس کی مقبولیت کم ہو آخر وہ اپنی ناپاک کوشش میں کامیاب ہو گئے انہوں نے ایسی سازش کی کہ شہد فروش کی خوش اخلاقی بدحالی میں بدل گئی اب جو گھاگ بھی اس سے بات کرتا وہ اس سے لڑتا اور بگ بگ جھک جھک کرتا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے سارے گھاگ ٹوٹ گئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ جب وہ بازار میں آتا تو اس کے پاس صرف مکھیوں کا مجمع ہی ہوتا ایک گھاک بھی پاس نہ پھٹکتا مال فروخت نہ ہونے کی وجہ سے نوبت فاقن تک آ پہنچی ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگا معلوم نہیں خدا ہم سے کیوں ناراض ہو گیا ہے سارا سارا دن بازار میں بیٹھا رہتا ہوں لیکن ایک تولہ شہد فروخت نہیں ہوتا بیوی نے جواب دیا خدا تو پہلے کی طرح مہربان ہے فرق تمہارے اخلاق اور رویے میں آ گیا ہے پہلے تم اپنی شرین گفتاری اور حسن اخلاق سے لوگوں کے دل موہ لیتے تھے ہر شخص تم سے بات کر کے خوش ہوتا تھا اور دوسرے شہد فروشوں کو چھوڑ کر تم سے شہد خریدتا تھا اب تمہاری تلخ کلامی نے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی ہے انہیں تمہارا شہد بھی کڑوا معلوم ہوتا ہوگا